چھوڑ دو بھائی من کان اللہ کان اللہ اللہ جس کا ہو جائے پھر کیا غیب سے ہاتھ آیا کہ جو میرے راستے میں درے کھا رہا ہے میں اس کو ننگا کروں لوگوں کے سامنے امام صاحب گھر گئے بادشاہ نے کہا میں آپ کے پاس آ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تو میرے گھر نہ جب تو مجھے درا لگاتا تھا نا تو دوسرا درا لگنے سے پہلے میں تجھے معاف کر دیتا اس لیے میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے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 تحقیق حیدری حضرت علامہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب الحمد للہ سلام دوسلام والا سید محمد من السلام آلیکیا سیات مند لالا واطمیا سی دیا معذر سنی مسلمان پائیو السلام علیکم ہم و سنا درود ختم لمبیا علیہ تحیت و سنا تو بعد آج رانا فریاد ہے حق تعالی شان ہو بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ مداحم تو محفوظ فرماو نفس اور شیطان دے فتنیا تو صدقہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دائمی پناہ تا فرما اج کا روحانی جلسہ عام جناب محترم محمد اشرف صاحب حاجی محمد یوسف صاحب محترم محمد جمیل صاحب دیگر دوست احباب ساتھی نے کوشش نال منعقد کیا اس جلسے کا عنوان اج کے خطاب کا موضوع دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقل کا رشتہ دعا ہے اللہ رب العالمین اس جلسے کے مقصد میں پورا فرماوے اور سانو اس جلسے تو کامل ہدایت نصیب فرماوے ابھی جان گرامی اج کا موضوع انتہائی اہم اور وقت کی ضرورت ہے ذرا توجہ اور غور فرماؤ گے ان شاء اللہ لذیذ بہت کچھ تمہیں حاصل ہوگا یہ موضوع جناب دے عقیدہ ایمان اور فکر کی کرے گا یاد رکھنا ایک عقیدہ اور فکر ہوں جنو نظریہ آخیا آخر دوسرا عمل ہوں عمل کی کمی جڑی ہے نا اس کی معافی امید ہے لیکن عقید ایمان اور فکر دی نظریے کی کمی کتاری جڑی ہے اس کی امید نہیں ہو سکتی بخش کی دشمنان اسلام مسلمانوں کا فکر مسلمانوں کی سوچ بگاڑ سے لگے ہوئے ہیں جدو اندر دا دل بدل جائے گا انسان آپ بدل جائے گا دل بےمان ہو گیا تو بندہ ایماندار کتوں رہ سکتا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے علی شان کے مطابق انسان اصلاح انسان کے دل کی اصلاح موجود جب دل کی اصلاح ہو جائے گی تو انسان کا عمل جہا ہے وہ خود بخود سن پذیر ہو جائے پلنگ کے ٹپے پہ گڈیا کا شور ہے تو توجہ رکھنی ہے شور تو بچ کے گل سمجھنا تو شور ہی کچھ پلے پڑے گا لوگ اس وقت سہ تنظیم جماعت پگ تری زور دیں اور سہ رکھاو والے نے پگ رکھاو والے بھی سہ نے اور داڑیاں رکھاو والے بھی سہن لیکن فقیر پہلا اصول زور ہے اور فرو کی گفتگو بعد ساری کوشش یہ جس طرح کے قرآن حدیث کا سان نچوڑ معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان دے عمل دے توجہ دی بجائے اس دے عقیدے اور فکر دے دھیان رکھا جائے جدو فکری اصلاح ہو جائے گی تو عملی اصلاح خود بخود ہو جائے اس لیے سوچ ساری پیڑی ہو گئی اس واسطے کہ ہر پاسوں فضا جہی ہے وہ غیر مسلم فضا ہے وہ تعلیمی فضا ہوئے قانونی فضا ہوئے ہاں وہ جناب تہذیبی فضا ہوئے ہر پاسوں غیر اسلامی ہونے کی وجہ سڈے دل دماغ اندر سوچا غیر اسلامی رہ گئی نے خالص ملاوٹ تو پاک اسلامی فکر سڈے مفقود ہو چکی ہے گم ہو گئی ہے جب فکر سڈے اندر کامل اسلام والی کامل اسلامی پیدا ہو جائے گی تو پھر مسلمان دے اندر صحابہ کرام والا جذبہ ایمان یقین اور وہی ان شاء اللہ عزیز کامیابی مسلمان ہو جائے گی علامہ اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو بلا دلانگار دنیا نے مفکر تسلیم کیا ہے آپ فرماتے ہیں یا امامت کی سزاوار نہیں رہبر ہو زب و تو زبو کار حیات فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد بہت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تارے حیات اقبال فرماتے ہیں مسلمان اے مسلمانوں کے رہبر بننے والے لیڈرو تاری تے سوچ دے نور فکر چ نور فکر دے اندر اسلامی نور موجود نہیں تو لوگوں عمل وال کھچتا کرنا تیرا عمل وال کھچنا بےکار ہو جائے گا کیونکہ دشمن تیرے فکر پر چوٹ ماری بیٹھا ہے اپنی فکر سوچ جب اسلامی پیدا کرے گا پھر جا کے قوم بھی اندھیری رات جیڑی ان شاء اللہ روشن ہو جائے گی اس وقت دشمن نے چوٹ ایسے ماری ہے کہ وہ سڈے دین اور دیندار لوگوں اقل تو پیدل سمجھتا اور سمجھا ہٹا کہ اس وقت مسلمانوں دا نظریہ بن گیا ہے نام نہاد مسلمانوں دا بھائی جہاں دین تو جتنا قریب ہے اہل ہی بے وقوف ہے جہاں دین تو باہر ہے وہ ہی اکڑا ہے پاوے ہوئے پاوے وہ جناب جی ڈنگر ہوگا جنہ کوئی دین تو دور ہے حضور سرکار طریقے تو دور ہے وہ اکڑ والا ہے جڑا دے قریب ہے وہ بے عقل ہے ایمان نال دس یہ نظریہ جب پیدا ہو گیا تو ایمان رہا تو جب ایمان نہ رہا تو نمازا کس کار دیا بے وہ مسیطا کس کام دیا ہوئے کس کھاتے جان گیا وہ پگا کس کھاتے جان گیا ایمان تو اس لیے بننا ہے جدو یہ عقیدہ بنے ساڈا کہ والا اہی ہوا جا مستفا کریم دین برنگ ہوگا اور جنہ کوئی حضور دے دین تو دور ہوے گا اقل تو اتنا دور ہوے گا اور جنہ انگریزوں کے قریب ہوے گا انہیں اقل تو پیدل ہوے گا ہاں جی تو یہ مسئلہ میں جناب نو سمجھا اس موضوع کا انتخاب کیتا ہے کہ دین اور اقل کا رشتہ اصل کی ہے ہاں جی میں یہ سابت گا اس پوری تقریر کے اندر ہر حوالے اللہ کی مہربانی تے جناب و کرم کے نام کہ دین تو باہر عقل نہیں پاوے بندہ ہوئے ایڈے سر والا پاوے ہوئے چھ دس سات فٹ کا جوان جہاں حضور سرکار دے دین تو دور ہے عقل تو اُنہ دور ہوئے گا اور جنہ مستفا دے دے دین رنگ ٹنگیا ہوئے گا نا اُنہ سیاح تمام بندہ ہوگا یا یعنی اس مسئلے کو سمجھا ہے جنہوں سمجھ آ گئی خوش نصیب ہے ہاں جی جی نہ وہ اپنے مقدر ہے ہاں جی میں پوری کوشش کر کے جناب نو ہر لحاظ والے سمجھاوا گا بھائی اکڑ ہے تو نہیں شیر ربانی وغیرہ کو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ایمان نے دسیا جی میں گلا ان شاء اللہ کرے گا ایسی ہے تو دل تسلیم کرے گا گل کھڑی تو سچی تو ہوگی اور جس ماننا پیچیدہ کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابندہ گوہر سے اقبال لاہوری فرماندے نے جس گل کی تصدیق دل کرے تو گل سچی پی ہوتی ہے وہ فرماندے نے اندر جن قیمتی موتی نے انہوں سارے بند قیمت اس سے بھی لیے جس گل کی تصدیق دل کر سکتا ہے مومن کا سچا دل جس گل کی تصدیق کرے کہ گل سچی ہے اور ذرا غور نال سمجھا نہیں دین کو کا رشتہ پسند بڑا گڑ ہے میں قرآن مجید فرقان حمید تو گل کر لگا لا خدا لائے شریشارے فرماؤں شراج فردو املی من سا نسا اللہ فرما ہے دین ابراہیم تو ملت ابراہیمی تو یعنی دین اسلام تو اس سبن میں نیم نے اس بندے نے رخ پھیرنا ہے اس بندے وہ کنڈ کرنی ہے من منصا جا اپنے آپ کو ہے جنو اپنے پتا کوئی نہیں اپنے آپ کی خبر کوئی نہیں بے وقوف کو پیدا ہے جڑا سفی تو نہ دان گا وہی پاگل جناب دینے براہمی تو دینے سلام تو پھیرے گا خدا وا کی قسم ہے جب قرآن پڑھنے تو قرآن سانو چپے چپے کیا دستا ہے کہ نبی کریم سلوم گا سلم کو دین والے لوگوں ہزم دے صحابہ کرام نو کافر بے اقل آخر سن کافر نادان آخر سن کافر آدھے سن یہاں کو اتل نہیں یہاں کو جنگ بھی شعور نہیں یہ بے لوگ نے اللہ ہوئے شریک مولا نے انہوں بے شعور آخی ہے کافران بے وقوف آخیا ہے اور اپنے پاک ایمان والے لوگ مولا تعینات میں کروانا فرمایا ہے اللہ کافران دے بارے فرما رہے کر لانا میں بل ہم لا سبھی گے جڑے کافر نے جانوروں جی ڈنگر نے ڈنگر لا نے کافر جڑے نے توجہ رکھنا اور تیرے سامنے میں سے بزاغت کروں اکل دن کیوں ہے دین تو بعد اکل کیوں نہیں یاد رکھنا اقل بہانا ہی ہوں اقل کا لفظی مانا ہوں روکنا اقل کا مانا لفظی منع کرنا روکنا تے باز رکھنا ہے ہاں جی وہ وری رسی جی اوٹ دے ڈنگر دے پیروں میں پائی جاتی ہے تاکہ پج نس نہ جائے ادھر ادھر نہ نسے دوڑے نہیں انہوں بچاؤ واسطے جناب جی وہ روکنے واسطے جی وری پائی جاتی ہے انہوں اربی اندر کالل بئی رکھا جا رہا ہے وہ بھی اقل کے لفظ تو نکلا ہے معلوم ہوا اقل کا من ہے روکنا اور اقل کا روک دیے اقل ہمیشہ نقصان کے گھاٹے تو روک دیے

اکل گھاٹے تے نقصان تو روک دیے نفے والے پاسے لے جاندی جی یاد رکھنا ہوں بندہ جہاں بندہ نفے والا کام کرے گا تے گھاٹے تو دور ہوے گا انہوں اکل والے آخیا جا خیا توجہ رکھنا جناب جی یہ بھی دو قسمیں بھی دو قسمیں جناب جی جہاں گھاٹا ہے وہ بھی دو قسمیں ایک نفا دنیا کا ہے ایک نفا آخرت کا ہے ایک دنیا کا نفا ہے ایک آخرت کا نفا ہے ایک دنیا کا گھاٹا ہے ایک آخرت کا گھاٹا ہے یہ دنیا کا نفا کوئی نفا نہیں ہے یہ تمام تو بعد ختم بھی ہو ہے ہاں جی، کسی بندے نے منافع پیسہ کاروبار کا کما کے دو دن پا کے جانا ہوں پیا جناب وہی منافع لگتا ہے کسی جیب کٹ لینی ہوں کسی ڈاکر مار لیا یا تھلے ڈگ پائے سر گئے سہ کم ہو گئے وہ منافع چٹ کے اندر جانا رہتا ہے مگر جہاں آخرت والا نفا جانتا نہیں جنہیں آخرت والا نفا کما لیا ہے کسی چور نہیں لٹنا کسی ڈاکو نے لٹنا جنہیں آخرت والا نفا کما لیا مولا سونے نے ہمیشہ وہ محفوظ کر لیا ہے ادھر اس گلا کرنا نفا دلیا بھی نفا بھی نفا ہر دلیا کا نفا ہر اصل لوگ کس لوگ دلیا کے نفے سے نظر رکھنے ہیں لیکن جہے ایمان والے لوگ ہوں نے نبی کریم سرکار صحابہ جڑے سن اللہ پیارے جڑے ولی سن وہ آخرت دے نفے سے نظر رکھتے سن اگر دنیا کا نفا تھوڑا بھی آ سی تو تھوڑے گزارا کر لیں سن مگر آخرت دے نفے کا دھیان رکھتے سن کبھی کہیں کہ انہوں نے فکر آخرت جہان بھی رہی سی انہوں نے پتا سی اتنے ہمیشہ رہنا ہے اتنے زندگی ختم نہیں ہونی اس جہان نے مک جانا ہے ہاں جی، جہان جو رہ بھی جانا ہے تو بندہ اس جہان تو ٹر جانا ہے آخر بندے کا کھیل اتوں کا مک جانا ہے یہ سارے میلے بندے کا ٹوٹ جانا ہے چند کڑیاں دن پاوے بادشاہ ہوئے پاوے امیر ہوئے پاوے وزیر ہوے پاوے چودھری ہوے پاوے نواب ہوے اس دنیا تو جانا پہنتا ہی بولی ہے مرجے جم گیا انہیں مرنا ضرور ہے خدا بہت شریف بھی کسا نے تاکہ سیانے لوگ وہی سن جنہیں آخرت کے نفے سے دھیان رکھے ہیں آخرت کے نفے پہ نظر رکھیے تو میں ہمیشہ اپنے آخرت کے نفے میں سوچا ہے وہ میرے کملی والے سرکار دے صحابہ سن وہ حضرت مولا علی مشکل کشا جیسے سن وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جیسے سن توجہ رکھنا کہ گھاٹا بھی دو قسم کا ہوں جی ایک دنیا کا گھاٹا ایک آخرت کا گھاٹا دنیا کا گھاٹا برداشت ہو سکتا ہے اور آخرت کا گھاٹا برداشت نہیں ہو سکتا آخرت کا نقصان برداشت نہیں ہو سکتا کہ اتوں کا عذاب بڑا سخت ہے اتوں دیا جناب سزا بڑی سخت نے اتوں دیا تکلیفاں بڑی سخت نے اتنے کے بندے اتنے کے دکھ بندے برداشت کر جاتے ہیں مگر اگلے جنم کا دکھ برداشت نہیں کیتا جا سکتا خدا دیا بندے پہلے جڑے سیاح لوگ نے اکل والے نے وہ وڈے گھاٹے پہ نگاہ رکھتے ہیں وڈا گھاٹا آخرت والا ہے جڑا سیاح ہوئے گا وہ اس دنیا کا گھاٹا آ جائے تو فکر نہیں کرے گا مگر آخرت کا غم کرے گا روے گا پیٹے گا آخے گا ہے میں لٹیا گیا میرا دین برباد ہو گیا میری آخر برباد ہو گئی میں کی کروں گا خدا ادا شریک بھی قسمیں ادھر ویڈیو جب میرا دنیا کا بھروسہ سوچے گا وہ بھائی تی تیس دن ہوئے سمجھی ڈنگر لگا پھر ہے اس بے وقوف چمن کو پتہ ہی کوئی نہیں کھاتا آدھے کلو نے اور جب بندہ کرنا ہوئے گا وہ آخر دم نفا سوچے گا دنیا کے نفے کا دھیان نہیں رکھے گا خدا بھی قسم کر کے میں توجہ فرما جی اسی طرح اکل بھی دو قسم کی جی ایک اکل کھوپڑی چل رہی جی ایک اکل دل دن بن رہی جی قربان جانا توجہ فرما جناب اقل دیا بھی دو قسم جی نفے دیا دو قسم کھاتے دیا دو قسم ایویں اقل دیا دو قسم ایک اقل کھوپڑی بچ ہوں جی ایک اقل دل دن ہوں جی اقل کھوپڑی دن جی ہوں تو جو رکھنا یہ گلا سونے نے ہر کسی نے دیتی ہوں یہ جناب کافر دن بھی ہوں مومن دن بھی ہوں ہر کوئی شاسک دن بھی ہوں سالے سے نیک بندے دن ہوں جیسے جی بندہ جانتا جوان ہوں جانا وہ بھی اقل دن ہی دس ہوں جانا تجرب دن اقل ودی جاتی ہوں مگر دوسری اقل ہوئے جی صرف ایمان والوں لگی ہے ایمان والے تو سکنا سونا کسی نے نہیں دینا اور خدا کی قسم کر کے ملنا جی کھوپڑی نظر پی ہے ادو ہی فائدہ دینی ہے جب دل والی ہوئے جہاں بندہ دل والی اکلے رکھنا ہوتی ہے اکل اللہ دل دیکھ جانور تو پتھر بن جاتی ہے ہاں جی، وہ بندہ جانور تو پہلا ہو جاتا ہے کافر کے کول یہ اکل کھوپڑی والی ہے اگر انہوں نے ماں کا پتا کوئی انگریز ماں شادی کر دیں ہاں جی، انہوں نے پہن کی تمیز کوئی پہن کا سودا کر دیں عورتوں کا عورتوں عورتوں بھی نے نے سمجھتے ہیں جب منڈی چلائی منڈیاں چلا کی قسم کر ہرانے پلیٹ ویکن پات ویسے بلڈر نہیں دیکھتے جی، وہ بھی نہیں دیکھتے ہاں جی اسی طرح جی جانور استنجا نہیں کرتے وہ بھی استنجا نہیں کرتے وہ پچھلے کے جناب کپڑے کے ہیں انہوں نے شعور نہیں ہوتا سر شام جلے جناب اونٹ موٹر کرے تو لتان پر کھلوا ہی تھری پی سونا بیلی جب پیشاب کرتا ہے وہ ایویں لتان پھر کے کھلو رہا ہے ہاں جی وہ سفائی کا خیال آتا مگر پاکی کا پتا نہیں آتا سفائی کا خیال ضرور رکھنا مگر پاکی کی خبر نہیں آتی وجہ کی آئی دفتر والی کھوپڑی والی مگر دل والی اکڑ جی شیرے ربانی دے کول سی نسل تو بچانا ویلا لگا پڑتا ہے تاکہ وہ شعور نہیں انہوں تمیز نہیں انہوں فرق نہیں رہا ہاں یہ جی، اکل جی فرق دستی ہے وہ ایمان والی اکل ہے کہڑی اکل ہے خدا راجا شریف کی قسم میں یاد رکھنا اور جی کھوپڑی والی اکل ہے امام اکمال کلندر لاہور فرما نے بولیا کھوپڑی والی اکل اپنے دل دے ہمیشہ تابے بار رکھ دل دے فرما بردار خبردار تیرے دل دے اکل کھوپڑی والی نہ چل جائے کیوں اس واسطے ادھر ہے جڑی کھوپڑی والی اکل جڑی ہے یہ وہی کچھ منگی ہے جنہیں سامنے ویٹے پاوے جھوٹ ویکے پاوے سچ ویکے مداری ویکے تو کھلو رہی ہے مگر جی دل والی اکل ہوگی وہ صرف حقیقت ویکتی ہے وہ جنت ویکتی ہے وہ نبیا ویکتی وہ پلکی ویکتی ہے وہ ایمان ویکتی ہے وہ ہمیشہ ایسا نفر نقصان ویکتی ہے جن اس کھوپڑی والی اکل نظر آ سکتا نہیں اگر لگے بھی اقل ہے تو صرف دینے مستفا میں چکر مجھے قسم لگا نہ شریک بھی فقیر سے جی جی جی جی ویسنا ہے نا دین والے لوگوں تے دین نو پتہ لگتا ہے کہ اقل ہے تو صرف دینے مستفا میں ہے بولو نا ڈٹ کے کسی سے بنے نعرہ نعرہ نعرہ تکبیر رسالت حیدری پھر سید سنگا صاحب علماء اہل سنت نائ تکدرید افدار بہ جائے سونے گل سن گل میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی پھر آخو نا ہائے لو جناب مسئلے میں سمجھ جی، ان شاء اللہ وزیر بیڑا پار ہو جانا تو پٹھا اسی گل بیٹھا پیا کہ جی دیکھیے دین تو رنگ برنگے ہاتھ پھر بو آئی دور لگ دیں تو جی اگریزوں کے رنگ ہوئے نا تو پھر منڈے آتے ہیں بڑا ترقی آ جان دیا جڑا کم ہوں رنگ ہو گیا دو گل سمجھی من ایک رنگ مستفا کریم دا ایک رنگ انگریز دا یہاں دونوں رنگا رنگ کہڑا چنگا ہے ایمان نال دسیا جی نہیں ہالے میں اتو اتو پہننے آسان جب دل چ گل اتر گئی پھر حقیقت ہر کام اندر کملی والے سرکار دے دین نہیں دیکھا گے تو سارے جناب دعوے نے کہ سانو رنگ مستفا سرکار بھی چنگا لگتا ہے توجہ رکھنا مار رچا کرنا جناب اکل دیا دو قسم میری ایک اکل کافر مومنا سارا ملتی ہے دوسری اکل فکت ایمان والے ملتی ہے میرے امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سرکار دل دن امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سرکار فرما نے اکل کتنے دل دن اسے اکل والی شام جی ایمان والے ملتی ہے جی دل کے اندر پی ہوتی ہے خدا کی قسم کر کے اس قطل ہونے والے مزدور نہیں ہزار سرکار ویسے مبارک جو کچھ کسی نہیں میں سونے نے ارشا فرشوں میں فرما دیتے ہیں ہاں جی کا علم ہوگا نفے نقصان میں اُن ہی بہتر سمجھداری ہاں گھاٹے منافع میں اہم بہتر سمجھداری جنہیں کسی کا علم ہوگا مرد ان شریق مولا اس کائنات نات میں بنا رہے اور جانا اس کائنات نات کے اندر نفع نقصان کی ہے کی کرنا ہے کی نہیں کرنا اس ذات میں کرنے کے نہ کرنے کا جڑا فرق سی اور نفع نقصان جگہ سی اور مذہب بنا کے کملی والے لوگ کہاں فرما شریق میرے کملی والے آکا سمن لا پر لا رہے سمن سرکار آپ جڑے دنیا نو سمجھتے ہیں جیسے نسل نو سمجھتے ہیں جیسے نقصان نو سمجھتے ہیں ان کو مطلب پہلے جگہ آخر والا ہوئی اور محمد وہی ہوئے گا جن کملی والے سرکار دے زندگی دے قریب ہونا ہے جن ہزور کی زندگی کی تابے داری کرنی ہے ادھر ویخ حضرت سیدنا بہت دل منبع رضی اللہ سرکار ہو سرکار فرما نے ہی ہاں جی، تابی نے جنہ صحابہ نے تکیا ہے ستر کتابوں کا مطالعہ کیا میں ہر کتاب آسمانی کے اندر پڑے کہ اللہ سونے نے اکل میں جب پیدا فرمایا ہے اکل ہاں جی، کا ایک حصہ پوری خدائی چند دیتا ہے باقی ساری اکل میں قسم خدا دی کملی والے ہکا نے ہاں، جیسے نگاہ کرم فرما دیتی ہے نا جہاں ڈنگر تو بد کر سمجھا جاتا سی نا سونے محبوب نے نگاہ کرم فرما کے انہوں رش کے ملائکہ بنا چڑیا ہے خدا کی قسم کر کے آنا ادھر اگر تو ویکے گا مولا علی دی تو اقل نو ویکے گا علی دی نبی پاک سرکار دے در دولت تو ملی ہے اگر صدیق کے اکبر ویکے گا اگر حضرت فاروق آدم دے اگلے انصاف میں ویکھیں گے وہ اگلوی نبی پر سرکار دی دولت میں آئی توجہ فرما جناب اگر امام غزالی رحمت اللہ علیہ سرکار میں ویکھے گا وہ نبی پر سرکار دی تابے داری فرما برداری وہ اصل حاصل کر گئے گے خدا دی قسم کر میں ادھر ویخ اج اصل سمجھنے جنہیں نول بلا دین تو دور ہونا اثر والا ہوئے گا مگر یہ گل قرآن کے بھی خلاف ہجی ہاں حدیث کے بھی خلاف اور حقیقت کے بھی خلاف فطرت کے بھی خلاف سارے نظام کے خلاف حقیقت

صبح یہ یہ مجھ مجھ سے سے کہا کہا ارے جب رحیم رحیم نے نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل کر فرما ہے میں نے جبری لین پسند ہے ایسے اچھا اقبال دل او لو اقل جا اللہ دیا بندے ہمارے چرخل کرنا جناب اقل جیڑی دل والی کمی والے سرکار میں اقل سب تو زیادہ تا فرمائی گئی حضور دے یار تو عقل سب تو زیادہ رکھی گئی جی دل ایمان والی عقل سی وہ بھی شریف کی قسم ادھر ویس وہ عقل جب دل کے اندر انہوں نے آ گئی دنیا کے نفے نقصان کا خیال انہوں نے بھول گیا کیفیت ہوں گی سی تو انہوں نے اپنے تن کا خیال نہیں چلے گا اپنے جسم کا خیال ختم ہو گیا جنہیں چر کافر صرف کھوپڑی والی عقل سی ان چر صرف تن نہیں پتا روح کا پتا نہیں سی من کا پتا نہیں سی اور جب کمی والے سرکار دس کے ہزور کے یار ایمان کی دولت نصیب ہو گئی انہوں نے سر میں کرام تن کا خیال نہیں رہا کپڑے کا خیال نہیں رہا پور سا جناب کپڑے کا جناب چکرائی پہ لیں سوٹ ون سامنے میں بنا لیں مگر سڑکے جانا ندی پاگ دیا جنہیں تکوے کا لباس اختیار کیا جنہیں پرہیزگاری والا لباس اختیار کیا اس لباس کے اتنے جناب خیال نہیں ٹاکیاں لگی فاروق کے کپڑے لڑکیاں خیال رکھ لیں لڑکی بھی لائیے بازا بھی لائیے ڈوری بھی لائیے کپڑے درمیان سڑکیں فارو کیا کپڑے سن مگر قربان کروانے کیا کمی نہیں آ رہی وہ کمی نہیں رہی انہیں دے رکھے دے نہ انہوں کی نگاہ روح والے کا منستے ہیں رے پاس کیونکہ فرق صفائی اور پاکی میں فرق ہے کہ نہیں میں مثال دینا جناب ادھر دیکھو انگریز صاف رہتے ہیں کہ نہیں بولو پر پاک ہے نہیں صاف ہیں مگر پاک نہیں تو اللہ فقیر لوگ جہے ملے کپڑے پہنتے ہیں لیکن وہ پاپ ہوں تو جہاں پاک ہو رب کی بانڈ گارے صاف ہوں ہوں تھری پیس سے پائی ہے پر لتان نے پیشاب لڑکری کرے صاف تو ضرور ہے مگر پاک نہیں پاک مکے گا جب شریعت مستفا کے مطابق پاکی ایک کرے ہوں توجہ رکھنا میرے پیا کرنا کملی والے سرکار دے صحابہ لباس دا نفع اصل دنیا دا نفع لباس دا ویخنے ہزور دار نہیں سر ویخنے اصل دنیا دیا خوراکوں کا خیال رکھنے وہ اپنے روح کی خوراک کا خیال کرتے سن ہمیشہ انہوں کا دھیان ہوتا سی تھی سکے ٹکر کھا لیں سن حضرت سید سدھی کے اکبر دی اللہ اتارا ہم ہو سرکار دے کو ایک شخص آیا منتر کر کے پیسے لے میرے وہ دب حضرت روٹی لایا کے اندر جدو گیا ہے دھد بعد دسیا حضرت جی یہ منتر کر کے میں لے آتا سی سرکار اکبر نے اسی ٹائم انگلی ماری الٹی کر کے باہر کر دیتا اپنے تن کا خیال نہیں رکھا اپنے من میں روح کا خیال رکھا ہے تاکہ آخرت نہ اجڑ جائے آخرت نہ برباد ہو جائے ایسے دنیا کے نفے دا خیال

اس عقل نو آخرت واسطے استعمال فرمایا تو دنیا واسطے تاریوں نہ اج کوٹیا چوکھیا میری گل سمجھ میں اگر آن کے تین مثال لے کے سمجھا گا کوٹیاں اج وڈیا اسے بلڈنگ نہیں سن ہوتی تو تو یہ نہ سمجھی کہ انہوں کو بار نہیں سن سکتی نہ کیسر کسرا کے بادشاہ محل بنائی بیٹھے سن تو باقی حضور نے غلاموں کو نہیں سنبھال سکتے خدا قسم کر کے کے بادشاہ اگر ریشم کپڑے پاؤں سنتفا یار بھی پا سکتے سن ہاں، لیکن وجہ کی ہے سونے لوگ نے اپنے صحابہ کرام آخر گل سمجھائی سی نفا بھی اگر سمجھایا سی نقصان بھی اگر سمجھایا سی اس واسطے حضور سرکار صلی اللہ دنیا دا خیال نہیں رکھا آخرت نو سنا ہے رب نے بھی دنیا بھی سوار دیتی ہے آخرت بھی سوار دیتی ہے ایماندار بس ہزور دسابہ کی جن عزت ہے کسی بھی ہے دنیا میں حکایت یاد نے تو ہزور دسابہ کی حکایت یاد خدا بڑی قسم کا جان ہے ادھر ویس دنیا سے دھوکھے کا جان ہونے یہ میرا فراڈ سے چکر ماری ہوئی حضرت سیدنا سلطان بہو رضی اللہ تعالیٰ ہو کیوں پیتے جی آپ غم رومنے کے لیے پیتے ہیں کس لیے اس طرح کے دانے نہیں بنے پھرتے ہیں تھوڑی سی پیتا ہوں غم بھلانے کو پیتا ہوں گل سمجھ آئی کہ نہیں اس واسطے ہوں یورپ کے اندر سب سے زیادہ شراب پی سب سے زیادہ انگریز پیندے پی انہوں کیوں خدا کا کہر وستا ہے انہوں کا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے پریشانیاں دور کرنے واسطے شراب کا سہارا لے شیر ربانی رن بلان واسطے مولا کی یاد کا سہارا لینا اور گل سمجھی اکل اکل ایٹ ہی لگ جائے گا یورپ میں لاکھوں جیل میں پڑے ہیں روزانہ قتل ہوتے ہیں بلکہ اتنے سارے لاہور کے کئی واقع شراب پی کے منڈے بے نو آخیا پیسے دے ہوئے اس میرے کو کوئی نہیں انہیں کڈیا ریوالور گولی مار کے کر پنجی سال عمر قید ہو گئی رام کو دیا پنجی سال اندر ہو گئے بلا کلو چاہیے گم لو ہر رام کل گیا پنجی سال اندر بہ گیا ادھر ماں ملاقات پہ جاندی ادھر بین پہ جاتی ادھر نو وقت لگا پھر سینٹرل جیل کے سامنے ریئل لگے کھڑے نے ادھر باہر پکتے کھڑے نے کنجرا چنگا پترے نہ ہی جمتا چنگا سر مانا سب مصیبت آ پایا مصیبت پا گیا مستفا دے فرمان بنا فرمانی کی آ گیا گھاٹے بچ کے نہیں بولو تو صحیح نا یہ تو دنیا کا گھاٹا آخرت کا وقت پیا ایک دنیا کا ڈھانچہ گھر پہ گیا ہے فرمان تو ہٹن کی نوسط تو شیر ربانی آخیا میں غم بھلاونا مولا دی یاد نہ آخرت دی فکر نہ جب آخرت نو یاد کرا گا دنیا کے سارے ہم بھول جاؤ گے کیوں اس واسطے کہ دنیا کے غم نے چھوٹے آخرت کا غم نے موٹا کہ چھوٹے غم جڑے نے وہ موٹے گما بھول جاتے ہوتے ہیں میں مثال دینا ایک بندے آخو تین سر پیڑ چار تو بعد انہوں اب بہلی سر پیڑ کی بجائے نا ہوں تین کینسر ہو گیا گیا کی ہو ایمان نال دس ان سر پیڑ یاد رہے گی ہاں؟ کیوں بھول جائے گی اللہ دے ولی تو مومن جڑے ہوتے ہیں نا دنیا دے دکھ وہ اس واسطے یاد نہیں رہتے انہوں ہر رکھے دکھ سب یاد رہتا وہ بڑا دکھ ہے وہ یاد رہ رہی سارے قسم سکھ لگن لگ پہ دنیا فرمانا رچا کرنا جنا کملی والے سرکار دین دین رنگ ہوئے گا اصل کے قریب ہوئے گا کافر نا ایمان دسو قرآن نے انہوں نے جانوروں تو پہلے آخیا کہ نہیں میں نے پورے قرآن کا پہ کرنا مت مجمع کھڑے اگر کوئی مائی دلارے سابت کرنے رب نے قرآن نے کافر جانور جانوروں کو چنا آخر تو میں اپنی زبان کٹا دوں پیدا کرنے والا کون ہے بولو تو صحیح نا تو جی والا آخے آخ بڑی شاید ہے نہیں ہوں نہ من تو میں تین من کے چڑا جانور تو پہلے دیکھ میرے کو کتابیں سارا تھوک کے حساب سے سامنے پہ تو سابا فکیل کو تھوک یہ ادھار نہیں کرنی اللہ کی مہربانی ہر شہر نک دلا جنا یورپ کے اندر ایک بندے قتل کیا کوئی قتل کیتے نے انہیں یا کھنے نے اور ویٹے جی تمہیں پتہ لگے گا کہ اکل واقعی ہے تو کملی والے سرکار میں منع لگ پی ہزور میں بھی لگ پی اور سرکار میری یار قتل کر دیتے کنے انگریز نے یار یار قتل جب ہو گیا تو پولیس نے پڑیا انہیں کیا بھائی لاشا دس کتنے نے اس آخیا بھائی لاشا دکھا گا یار قتل کی یار لاکھ روپیہ کی دسنیا نے لاشا قتل نہیں کنے نے اور جان کے رکھ دے میں سیسم جائے ویٹ کر دیجیے جناب قتل کی کھڑے جج صاحب اور اس سے دسیا یہ برطانیہ کا واقعہ ہے کس ملک کا جب جب وہ فیصلہ کیتا چھوٹے لیا چھوٹے لیا وڈے لیا سدھا نہیں جب جب جگہوں کھیل ہے تو ہاں اس کا حق بنتا ہے آخر یہاں سے نہ بتائیں تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں وعدہ ضروری ہے حقوق انسانی کا خیال کرتے ہوئے اس کی اور اس نے جا کے یورپ دے ایک فیصلہ پہ متلایا گیا ریٹ کر دیتی انہیں آخر جناب ایک قتل کی تھی کھڑے جج صاحب اور اس کو گیارہ لاکھ مہینے میں نشا دکھ رہی یہ برطانیہ کا واقعہ ہے کس ملک کا جج جب وہ فیصلہ کیتا چھوٹے میاں چھوٹے میاں وڈے میاں سدھا اللہ جج تو آخیا ہے بھائی ہاں اس کا حق بنتا ہے آخر لاشیں نہ بتائے تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں زیادہ ضروری ہے حقوق انسانی کا خیال کرتے ہوئے اس کی تمنا پوری کرنی چاہیے پولیس والے آخیا ہے سرکار پھر مہربانی کرو رعایت میں کر دو اس کا مڑ یہ کرو اتلا لکھ معاف کر دیں میرے دس دن کھڑے یہ ترقی آپ کا بات ہو رہی ہے ہوں دس لاکھ روپیہ مل گیا ادھر ماپے آ گئے گیا خانہ خراب ہو بندے مارے گئے دس لاکھ ہو گیا گیا چکر انہیں کٹ بلوس لیا آ گئے سیدے کوٹ لے ہاں جی، انہیں ہتھیار مار لیا اگر جج آخیا بھی نہیں اس کا حق بنتا تھا تم جاؤ انہوں فیصلہ کیا بھی یہاں وکرے پیسے دے دو گورنمنٹ تو دس لاکھ جگہ لگا گیا وہ ہو گیا ہوں ایمان دس یہ فیصلہ کوئی بندے کا پتر کر سکتا بولو تو سی ہوں ایک پیسے انہوں نے پوچھا اس نام راج تھی دس لاکھ نہ دو تو یہ حقوق انسانی کی ہوگی مخالفت تو جہے مر گئے مارنا جہنا یہ حقوق انسانی کی کوئی مخالفت نہیں یہ کا سر لکھا ہے یہ ہال انسان نے حق پورا کی کھڑا پر کی رب سونے جو آخیا جانوروں کو جانوروں جانور میرے مستفا دین ہے ادھر قتل ہے ادھر واپسی قتل کرو گل نہیں سمجھ لگی کہ جی سلا ہو جائے تو پیسے یہ دے گا وارسوں نہیں اینے ہوں تس اکل والا فیصلہ کھنڈا کملی والے کا یا انگریزوں کا بولو تو صحیح نہ فیصلہ کھا اکل والا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا توجہ رکھ اور واقعہ کتاب اخبار میں میں وقت پڑیا وج لکھا باپ اتوں گیا ترقی لینا ویزا کٹایا کینیڈا کا کیونکہ ہم ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے وہاں کنٹر سب بلوری ہے ایک پرانا مت کا ہے اقبال فرما نے اچھا ساڈا مسلا جڑا نا یہ بچارا انہوں نے مٹکے ویچ کے نا چھڑائیاں شیشے دیا تے بلور دیا اس طرح اپنا مٹی کا پن کے پہنتا میں بھی وہ لایا وا کی مطلب انہوں کا سودا ویچ کے نا دنیا دا پہنتا پہ دین جانا تو اتوں والا ہرشا جائے نا ایک بار لندن وہ مولانا بھاوے مینو ساری عزت جو ویچنی پوے نا دین ویچنا پوے پر ویلا تے لگے تو مزہ فیرا ہوں وہ جناب ایویں ترقی والا دین باؤ رکھنے والا سی جی نوائے رکھنے کی گل میرے کو اخبار پہ نہیں وہ جناب اتوں گیا تو سیدھا پہنچ گیا ٹبر سمیت کینیڈا انہیں گریجویٹ بنا اپنے سکلوں پا دیتے وہ جڑا ان کا پتر سی نا جی وہ جی جی ترقی کرتا گیا تو جماعت والا چڑھتا گیا اوے اوے خسرے والے کام کرنا گیا کن چالیاں پا لی کپڑے بڑھیا والے فلا والے کہ جناب وڈے وڈے وال ہاں جی پچھوں گت بنا پھر کئی میں ترقی آپ منڈے دینا ہوں جناب ایڈے گتا بنا کے نا جی وہ سمجھتے ہیں بھی آخر پتا نہیں کی بن گیا حالانکہ باہر ہو جائے میرے خسرے یہ میری گل سمجھ آ جائے جی۔ کیونکہ یہو جہاں کام جہے نے وہ خسرے کرتے ہیں کی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں بھی تاکہ لوگ سانو پسند کرنے اسی بڑے سونے پہ لگ گیا لو جی وہ پہنچ گیا اتنے ہوں ہوں پتر جناب دن ب دن خسرا کہ پیو دیکھا وہ سا کیا چنگا گریڈ ویٹ کھانا خراب ہو گئے یہ بن کی گیا میرا پتر پتر پتر اس اس ایک دن روکیا آخیا کام نہ کر کتوں کھڑو گے جناب پیوں نے چڑیا گسا انہیں دو چار تھپڑ مار سی جناب یورپ پتر نے جناب نو سو گیارہ یا اس طرح کا نمبر سی ایمرجنسی نمبر جی ساڈا اتنے ہوا پندرہ نمبر انہوں کا نو سو یارہ سے انہیں فون کھڑکا دیتا پولیس آئی انہیں چکیا پیو نو پیو نو چک کے دو سال جیل چھوڑ دیتا کتنے ابا پتر میں کٹن کے سلے میں کتنے بیٹھا ہے کیوں جی یہ تم نے ظلم تشدد کیا ظالم انسان تمہیں شرم نہیں آتی بیٹے بنا دیا تو نام مرادو اکڑوں پیدل قوم سڈے قرآن جو تمہیں جانوروں تو پہلا آخیا ایویں تو نہیں آخیا ہوں ایمان دس باپ مارے اسلح کی خاطر دو انہیں تو تو پیو اندر دو سال بعد چڈیا ہے یہ مہربانی لیکن سن کے جا اس قوم کو جڑی نہیں کھلونی اس قوم ریس تو ہم تو واشنگٹن بنا کر رہے ہم تو ملک کے پاکستان کو واشنگٹن بنائیں گے بنا حشر سنو پیو جب دو سال رہا نا اندر تو نو آئی اکلوں نے آخیا کھانا خراب مراد گریجویٹ نہ بنتا چلا یہ تو نہ مراد ان پڑھ رہی نہ میرا تم کر دینا لو جناب دو چو مہینے کے بعد پیو کہ سارے گھر کے ٹبر میں چلو بیٹا چلیے بس بس یہاں نہیں آپ جہاں کیا باقی بابا دوستوں کو ملنے چلتے ہیں ہوں پیو پتر گل بھول گئی سی کہ ابا تو کدھر بدلا لین پھرتا ہے وہ چڑے جناب سے جب کراچی ایئرپورٹ کے اترے نا گل غور نہ سمجھ کراچی ایئرپورٹ کے اترے تو جہاز دیا سیڑیاں تو لیا پیو لے وہ جڑے دو سال اندر رہ کے آئے جی وہ بڑے چیتے ہو لڑ فر لیا تو لڑائی جو باہر وہ پولیس کٹھی ہونا آخر بابا خیر تو بابا جی کیا ہوا کیا ہوا وہ کہتا نہیں نہیں اب اس کنجر سے کہو نو سو گیارہ پر ڈائل کرے تو آخر ہاں بابا جی دس سو گھر تو نہیں نہیں اس کنجر سے کہو اب نو سو گیارہ پر ڈائل کرے انہوں نے ڈائل یاد آئی کری تو کی ہے کون ہے جنہیں پیو نو دو سال قید کرایا ہے یہ جانور تو بدتر ہویا کہ نہ ہویا بول تو صحیح نہ یہ اکلو پیدل ہویا کہ نہ ہویا ہے ہے اکل تو اکل یہ سی کہ مستفا کریم سرکار دے صحابہ کئی اپنے پترا سنگلیاں مار کے پڑھا رہے آخیا سیدھے ہو جاؤ وٹ نکل جان کیونکہ جہاں بندہ استاد دے ماں پیو کے تھلے برداشت نہیں کرتا وہ زمانے دے بلکر کھا کھا کے مرد ہے گل نہیں سمجھا اے جناب جی اکلو پیدل قوم تیار ہو گئی ہوں کافران دے جنہ کوئی نیڑے گا کافران دی زندگی دے جنہ کوئی بندہ نیڑے گا انہ عقل تو دور ہوے گا اور جہاں کوئی کملی والے سرکار دے دین دے قریب گا دیب والا اکلوالا گا کیونکہ عقل میرے کملی والے آکا دے کول خدا دی قسم کر کے آنا سچا آئی اج جی، اکلو پیدل ہو گئے دین ایمان جو کھو بیٹھے سانو نہ ہوں جناب اپنے نفع نقصان کا شعور رہا ہے اصا جناب اس دنیا نو ترقی ترقی کرنے لگ پایا ہاں۔ حالانکہ اصا دنیا ترقی نہیں ہو سکتی کیونکہ ترقی کا من ہے ہمیشہ اتنے نو جانا یہ دنیا ہمیشہ پچھا جاتی جی پی جب بچہ جم پہ ماتا والے پاس پہ جانا ہے گی لے آنا تو کمال خانے پہ جاتی ہے ہاں جی، پتر جم پہ وہ بھی خوشی کرتے ہیں آدھے سال گرا مناو کی سال گرا سال ہوں اس نقطے میں سمجھی مینو کسی فقیر نے سمجھا سال گرا سال تے زندگی دا گیا گر ہو گیا موت دے نیڑے کرن کی بہن خوشی کیک کاٹا جا رہا ہے وہ مرے پتر دے موت کے قریب ہو گیا ایک سال ہوں چاہیے سی کہ تُو پتر نو چنگی مت دینا تو دکھ کرنا جی جی ادا پہ بڑھتا کدھر پہنے تو حجر پہ جائے ادا بھی بڑھ جائے میرے واسطے مگر الٹا کیک کٹن دین خوشی ہو رہی ہے سارا پتر خدا کی قسم کر کے آنا ترقی ہے تو صرف دین مستفا ترقی ہے کیوں اس واسطے کہ دین پر چلنے والا آدمی مر بھی جائے اس کے دین کے اندر پھر بھی ترقی ہوتی رہتی ہے دین ترقی ہوتی رہتی ہے جنا میں کرنا ایٹم بم جان دو یہ نفع نقصان کے حوالے کا کیا سب جانا کہ اکل ویخ کنی ساری ختم ہو گئی ایٹم بم کی کرتا ہے تباہی کرتا ہے کہ نہیں ایک سرے مارے دوسرے سرے تک بندے سارے مار کے ختم کر دیں گے آخر کی ترقی کی کرتا کی ہے بولو نا نہیں تباہی نہیں کرتا بندے کچھ نہیں آتا انہوں نے پاؤں گا لوڑیاں دینا ایٹم بم آدھا سڑکے سڑکے پتر جی رہو ایمان نال دس اور تو ایک باغ لایا ہی ایک بندہ ایک سرے تو اگ لاوے دوجے سرے تک ساڑ دے انہیں تباہی کی ترقی فصل تو ہے کڑک آ گئی ہے اپنے ایک پاس اگ لانا دوجے پاسے ساڑ کے رکھ دینا وہ ترقی ہے کہ تباہی تو جہاں اس تباہی نے ترقی آخو اکلا رہا کہ بے وقوف ہے تو پھر یہ سارے ہو بے وقوف والے ہیں آپ کئی آدھے نے تباہی کرتا ہے ہوں تھی پھر دیکھا ایٹمی ہتھیاروں کو مت پھیلاؤ پابندی لگاؤ اب پاکستان میں ٹیم آ رہی ہے عراق تو آئی واروں میں کیا کیوں ہے ایک سکول پہ دے رہے ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی پھیلاؤ آؤ پھیلاؤ کی سائنس تو نامرا تو کوئی بنا لگ جائے تو مارنا آ جانے گے چنگے شگیر استاد جی بڑے اس قوم دے ادھر آدھے جی پڑھو تو جی کوئی پڑھے عمل کرے تو پھر مارنا آ دے میری گل نہیں سمجھا علم جو پڑھیا تو اس پہ عمل کر رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں سائنس ٹیکنالوجی تو جب بڑے ہونے پائے تو ہوں تو چاہیے سی تھاپی دینا امریکہ بے شابش پتر اپنے پڑھے تے عمل پہ کرنا ہے تو تھاپی دین کی بجائے وہ بم پہ دینا ہے تو پھر پوچھو کیوں آخ جی یہ تباہی کریں گے ہلاکت دے رہے انسان کو تو ہے کی نے ترقی ہے کی تو پھر سمجھ ل واقعی سارے سنگھ نہیں پر پاگل پورے ہو گئے فری پی والا بے وقوف اس خدا دی مخلوق نو برباد کرتا ہے پیا اور جڑا آباد کرتا ہے جن خدا ہی وسدی ہو مستفا ددو خدا دی قسم کر کے آنا دینے مستفا صدقے سدکے برکت نال خدا ہی وسدی جتو یہ وجہ جی دنیا برائی والے پاس جاتی ہے یورپ والے پیچھے جاتی ہے تو پھر آزاد خدا دا کدی بما کدی زلزلے کدی طوفان کدی آندیاں کدی کچھ کدی سیلاب دنیا مکا کے تر جاتی ہے ہاں؟ جی وسدی ہے پی تو وہ وسن کی برکت جڑی ہے وہ برکت کملی والے سرکار دے دین دے اندر ہے اس دین دے نال برکت دے نال جناب وسنے پہ ذرا توجہ فرما لا دیا بندے ہوں اقل سی تے میرے کملی والے سرکار دے یار دے اندر سی اقل سی تے بابا فرید دے کول سی جڑے دنیا اس دنیا کا مال وال توجہ مل نے نہیں کیتا دنیا کیونکہ بے وفا جا یاد رکھنا دنیا آ جاوے تے خوشی نہ کری دنیا تر جاوے کبھی غم نہ کری کیوں کہ دنیا نے جانے ہی جانا ہے دنیا یہ ہمیشہ رہ سکتی تے خدا دے بندے جی شاید جانے جانا دل دے کے مرنا جانے بندے غم ہونا ہی ہونا اس واسطے دکھ دنیا نو مستفا کریم سرکار وگو نگر بلا دے نگاہ تو بلا دے جنا بلاوے گا دنیا نو خدا بھی قسم چین تے سکون تک چ رہے گا اللہ فرما وی ویخ جناب کافر کہیں سن صاحب نہیں انہوں شعور کوئی نہیں تے قرآن آخر کافران بے عقل کافر کہنا آخر بولو تو صحیح ہوں فیصلہ کہ سچا ہے بولو تو صحیح کیوں قرآن کا سچا ہے ادھر دیکھ یورپ اس وقت اپنی تباہی کے دہانے پر ہے ہر منٹ کے اندر اتنے قتل ہوں جرائم عام اتوں کے بندے کتیا بہتا پیار کرتے ہیں آدھے بندے کے وفا کوئی نہیں کتیا میں فری آئے کتیا بہتا پیار کرتے ہیں ماں پیو بڑھے ہو جان تو چک کے سکتے ہیں اسکبل اتنے جناب اولڈ ہوم بنے ہوتے ہیں انہوں کے اندر سکھ ہیں ماں پیو ماں پیو نال تعلق اولاد کا ختم اولاد ماں پیو کا ختم نہ نکاح نہ شادی نہ ویاہ ایسی پریشانی نشا سب تو زیادہ اتنے استعمال ہوے اور وہی جانور والی زندگی جس بندے اندر اج آ جائے انہوں اک والا بہتا ہو گیا یہ سمجھ بہتی آ گئی تو جنوب سونے محبوب سرکار کی زندگی مل جائے آدھے اکل تو ہو گیا دور یہ ہو گیا اکلو پیدل ہوں سمجھی درا خدا کے بندے میں تینوں کسمیا پیا نقصان سمجھتے سر میرے آکا سمجھتے سن ادھر دیکھو جی ڈالڈا کہو استعمال کر دے جنو ترقی آخر جی ہوں دیسی کہو تو تھوڑا بنتا ہے نا ڈال ڈالڈا ٹرکوں کے ٹرک اگلے دن اخبار چاہے ڈاکٹر کا پینل بیٹھا پینل انہیں فیصلہ کیتا ہے یہ دال کا گھی استعمال کرنا چھوڑ دیں اس کے اندر ایسے کیمیکل ڈالتے ہیں جن سے انسان کو بہت بیماریاں لگتی ہیں کمال ہے اور ایسے دالڈے نو آنے استعمال کرو یہ کھاؤ پیو ترقی ہے ادھر ترقی آخ لے جے ادھر بیماریاں آخ لے جے جائیے کہڑے پاس پھر سمجھ لے اکڑے نہ کو اس کا نقصان پہلو سمجھ جاندے مگر نقصان نہیں سمجھ سکے اکل نہیں سی اکل سی تو میرے کملی والے سرکار دے صاحب اندر سی اور سارے پچھلے مسلمانوں کے اندر سی جہاں سمجھتے سر وہی استعمال کرنی چاہیے نے میری قدرت بنا قدرت والی چیزوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے وہ وہاں نہیں نقصان نہیں بیماریاں نہیں تو جہیا مصنوعی نے انہوں اندر بیماریاں ہلاکت تباہیاں زیادہ ہوئی نے اس واسطے اج بیماریاں اندر اضافہ ہے ہسپتال پڑے کہ نہیں بولو نا اج بیمار دنیا زیادہ ہوتی ہے یا پہلو ہے جی شوگر نے نا یہ سن ستر بہتر تو بعد آئی اس طرح دیا مہلک بیماریاں بعد کینسر بعد ایڈز بعد یہ بیماریاں ساریا آئی بعد ہسپتال پہلو نہیں سن یہ مطلب سی پہلے بیماریاں کٹ سن تو ہسپتال نہیں انگریز آئے تو برکت والے رکھے پیر تو تھان تھان سے ہو گئی بیماریاں تو ہوں جناب ہسپتال پڑے پائے ادھر سر گنگا رام یہ لیڈی ملنڈن تھان تھان دے ہسپتال تو بڑھ ود تو بیماریاں گئی تو قوم کی آخری ہے سب کے جا اور اتوں سن جی قوم کو مت بچ جائے کتاباں سکول والی پڑھا دینے میرے کو پہ آج سے سو سال پہلے کا انسان جانوروں جیسی زندگی گزارتا تھا چوتھی دی چوتھی دی جماعت لکھا کھڑا میں چوتھی دیا کتاباں سو سال پہلے کے لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے آج کا انسان ہوا سے باتیں کر رہا ہے فلک بوش عمارتیں بنا رہا ہے سینکڑوں میلوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے ایمان دسو کہ اج دا انسان کیڑا جڑا انگریز دا نمونہ ہے یہ بن گیا کون یہ انسانوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آج سے سو سال پہلے کے لوگ کیا گزارتے تھے تو سو سال پہلے کون سن مسلمان پتا جو جی؟ شیر ربانی نو سو سال گزر گیا ہونا گزرا کہ نہیں پھر سو تو دو سو سال تین سو سال لگے جاؤ پیچھا چودہ سو سال پہلے کون سن بولو تو صحیح ہوں میں تیرے تے سوال کرنا کہ اے ویخ تیرا سڈا نظریہ وانتی کی بن گیا ساری نسل کے برباد پہ ہوں ہوں جیڑی نسل پر کھلوے گی اور تیرا پتر جب لے گا سے سو سال پہلے کے لوگ لوگوں جیسی زندگی گزارتے تھے وہ ظالم صحابہ کرام کو کیا سمجھے گا نبیوں کو کیا سمجھے گا ایمان نار دس میں ایک سوال کر لگا تے جڑا آخے نبی پاک سڈے ورگے نے انہوں کی سمجھو تھی بولو نا ہزور بے مثال سن اچھا انسان دیکھنے انسان ہوگی وہ حضور سڈے ورگے سن وہ تو بن جائے بئیمان تو نوز بلا ایک لاکھ چوی ہزار پیغمبر سمایت چودہ سو سال پرانے والوں لال رکھ کے تے سو سال پیو دے پردے سارے رکھ کے تے جانوران دے نال رلائی کھڑا ہے وہ ہالے مسلمان رہ ایمان نال دس پڑھا والا کی بنیا وہ پڑھنے والا کی بنیا میرے سارے بزرگوں نے نا منڈے جانے سن پائے تو سارے بزرگ آخیا انہوں نے اڑا بدتمیز کے پترو میں آ بابا یہ کی کہہ دیتے سن وغیرہ بدتمیز دے پتر مارتے آپ نے فرمایا یار تمہوں تمیز انگریز نے سکھائی تو تے پیو دادیا نہیں سکھائی تھی آپ جانتے جی تو پھر تھی تو بدتمیز کے پتر ہو گل سمجھ رہی ہاں مسلمان دشمن کتنے تک لے گیا میں نہ نسل کیوں برباد ہو گئی جنہیں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کرام کو جانور جیسا سمجھنا شروع کر دیا ہے یہ پیروی کن کی کریں گے پیچھے کن کن کے چلیں گے تو پھر تین لما کر کے تھلے نہ مارن گے تو ہو گے اگر چاہے مسلمان مر اگر چاہے میرے مستفا کریم سرکار وڈے صحابہ والی اکڑی مان تیرے کو آ جائے تو قسم خدا دی دی پیروی تعلیم چھڈ کے مستفا کی پیروی کے تعلیم دے بنایا تا تو اقبال بولیا نا اقبال فرما دکر بس مارا بتوا سے بہتر ہے چرا گے ہر مود بو اقبال فرما مسلمانوں دیا مسیح دے دیوے گل کر دو یا مولا کیوں اللہ فرما اس واسطے یہ ڈر مسلمان نے مینو سجدے ہیں اگریزوں اگریزاں تباف کرتے ہیں بتان تباف کر لے اگریزوں سجنا ادھر بھی چک لے ادھر بھی لیں لے ایم بخے چلن والے نے مینو یہ مسلمانوں دیا مسیطا نہیں چاہیے وہ خدا دیا بندے یاد رکھنا جنہیں ہاتھ کی نگاہ نہ مکھی دین ویخیا ایمانو گیا ہے ایمان ہو ہی ہوئے گا جنہیں کملی والے دے دین نو عظمت دی نگاہ نال ویکھنا ہے کہ نال او خدا دی قسم کر کے نا ویکھ مسلمان کہ نو ادنے اکل والے ادھر ویکھ ایک پاسے اے دین مصطفی دی برکت اے سی سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ غوث پاک دے امام غوث پاک دے امام استاد دے احترام کیویں پیک کردے نے استاد امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنا دتا امام محمد حمل نو دھو واسطے شگرد نے کپڑے دھوتے سوچیا ہوں میل کپڑے بھی کلے کر بھی ہو جاوے گی استاد نے کپڑے بھی محل دے کسی کا پیر آ جائے گا سوچ سوچ کے محل پی لیے جب محل پیتی ہے اللہ سونے دی رحمت جوش چاہیے دس سال زبانی دیتا ہے اقل سدھی نے مستفا والی جنہیں استاد کا این احترام سمجھایا ہوں ساڈے منڈے اج کل آئے انگریز والے پاس ہوں سن ادب کیون میں کرتے ہیں لاہور کا واقعہ ہے منڈیا پروفیسر نے فیل انہیں آخیا اچھا پھر یونیورسٹی کا واقعہ نے انہیں آخیا چنگا پھر استاد اگر رات تے آن دینا انہیں بال سفا پاؤڈر نہیں ہوں واہ واہ پڑیاں لے کے نہ جی، تو رات چڑھ گئے جناب استاد دی کوٹھی دی ٹینکی دے اتنے اس پانی والی ٹینکی سارا پاؤڈر کھول دتا سویرے استاد تے پروفیسر تے پروفیسرانی فیسر گئے نا نہ جی پانی پائے تو ویخیا سارے گنجے کوئی شہ نہیں ران سر تے نہ پروٹے تے گول مول ہو کے ترقی آفتا ہو کے باہر آئے گئے ہاں جی، میں سوچیا یا اللہ کریم ہوں یہ ترقی دیتی دیتی اکل دس ایک ایک وہ ادب ادب ہے ہے یہ یہ سام دی چار لگا بولو تو صحیح بات ہے ہے کیوں وہ ادب سی رب کا قرآن سکھایا رب کا قرآن سکھایا ادب قربان جاوا اللہ فرما ہے دے یارا سمجھایا جب استاد میرے کملی والے سرکار دے دروازے تے آو ہاتھ تڑی مار کے دروازہ نہ کڑکاو نہ دروازہ کھڑکا جے جی وہ سکار جگ نہیں تو باہر بیٹھ جے میرے آکا آپ ہی تشریف دین دے رنگ ویکے گا اکلو نہ بہتی ہوے گی توجہ رکھ جناب جنا عزت ادھر ویخ دنیا عزت واسطے مرد ہے اب لوگ آدھے نے جناب میں ووٹان عزت لا لوا میرے نال بندے چوکھے لگ جان عزت لا لوا مگر عزت انہوں نے نہیں ملتی اگر دنیا کے بادشاہ بنے نے اصا انہوں نے ویکیا کوئی باہر پہ مریند کوئی جناب جہاز تو تھلے ڈگ کے مر جانا کوئی جناب بما بھی موت پڑ جانا مگر عزت ویکھیے تو اللہ کے پیارا بھی ویکھیے کیوں اس واسطے ہے کے عزت لے لو

تو صحابہ رام رات نیندرا نہیں سنو گی صحابہ کیفیت ہوں سی اکھان لال سوئیاں رب دے خوف ڈر موٹا پانا ہے جتی کس پانی کس نہیں پانی ہر ویلے خدا دے خوف ڈر محبت اور عشق دے درد سے رہنا کیوں وہ اقل والے سن انہیں سوچا تو دنیا دیا رات لنگ جان گیا اگلے جہان دیا رات سونی کر لیں سلطان فرما نے رے راتی رتی تو ٹر گئی تو مول بھی یہ وقوف بول میں تین موٹی جی مثال دینا ایڈے ایڈے گاٹے والے مول بھی میں دیکھے نے جلوس کٹ دے سارے پی سن بش کا پتلا میں سوچا بش کا یہ پتلا کیوں کہہ ہے آخر جی یہ بش دشمنی سے نہیں ہے میں آخر یار یہ انداز ہونا ہے فوٹو بنا کے تھی سیکھ لو جس نال دشمنی مارنی ہوگی نا گولی نہ مارے جا تھانے تھا لا جائے گی فوٹو بنا کے چھری پھیر کے والا ہم دشمن مار گیا گل نہیں گل کوئی پوری امریکہ بھی ہے کہ اپنی اپنی سو روپئے کی پینٹ شرٹ بھی اپنی تیلی سر بھی اپنا دلتر مار کے تے اک رکھنے بوشن آپ نہ آئے مریا پہ کہ نہیں دس جس قوم کے قائد بے وقوف ہو قوم کے چکر مٹی سو ہونی انہیں بد بخت طریقہ سوچے انگریز انگریز پتلے سار دے میرے مستفا کریم سے ابو جال کا پتلا نہیں بنایا ایمان بنایا جی دشمنی آئی مرضی ہے وہ تو بم مرد ہزار دس ہزار بندہ مار دینا یہ نام مراؤ پتلا مار کے دکڑ ہزار بدلا پورا ہو گیا گل کر میں کسم اللہ شریف مولا دی اکڑ ہے تو مستفا دین دن اور میں ہے تین دے کے دو چار پھر گل سمیٹ لینا اس وقت زور کیا لگتا ہے آزادی ہوتے عورتوں کو آزاد ہونا چاہیے یہ یورپ کا بڑا ہاتھ کنڈا ہے یورپ کی تہذیب کا بنیادی ستون ہے عورتوں کو آزاد ہونا چاہیے تو یورپ جہی انگریز گل ہوتے ہیں نا مسلمان اندر کوشش عورتیں آزاد ہونی چاہیے عورتیں آزاد ہونی چاہیے ہوں عورت کی آزادی سے پی جنگ لیں تعلیم بھی پہ ملتی عورت آزاد ہو عورت کی ہوئے اور عورت جب آزاد ہوتی ہے تو وہ واسطے تین ایک مثال سمجھا تاکہ یہ آزادی والا مسئلہ تین چھتی سمجھ آئے بگیارا کھڈیا جلوس انہوں آخیا بھائی یہ جڑے نے ظالم نے بکریاں تالی کھڑے تو دو ظالم کم از کم بکریاں بچاریاں آزادی پھرن جدھر مرضی جان ایڈے ظالم بکریاں اندر تالی کھڑے میں جدو باہر نکلدی نال ایک چھوٹا چکیا ہوں یہ جی سرواہ بکریا آزاد ہونا چاہیے بگیانا کھڑا جلوس بکریا شور دی وجہ تمہیں گل سمجھ نہیں آتی آ رہی ہے نا یہ گل بڑی سمجھ آئے گی نہیں بھولے گی تمہیں ساری زندگی ہوں جلوس جلو کن آزاد کون ہو لفظ تو بڑا میٹھا سی اندروں پوڑیاں سنی نے انہیں آخیا لا گل تو بڑی وارج پہ پکڑ دے تو ہوتا ظلم اندر رکھی کھڑے نے والے تار تار کے ساڈا تین کھانا خراب کر تو دماغ کھل گیا ہمیں تو گیس ہو جاتی ہے بیٹھ بیٹھ کر بکریاں ہوئی ہمیں گیس ہو جاتی ہے مار گئی ہونی چاہیے انہیں اندروں جلوس کٹ مارے باہروں بگی حالات اندروں بکری جب جلوس نکلے تو وہ جڑے سن انہوں دے مالک بکریاں دے وہ پی گئے تنگ کیا کھانا خراب انہوں کا کریے کی ہونا جناب دروازے کھول دیتے کے نسو بکریاں نسیا باہر ہوں چار دیواری بھی جاندی رہی بکریاں دی تے چادر بھی جاندی رہی بلکہ بھی جانا رہا بکریاں بکریاں باہر جب باہر رہی تو ہر کوئی سجے کو خبروں کو اگوں کو پچھو ادھر ادھر بیٹھے سن اس تاک کے ہومن تے گاٹا مروڑیے گاہ ترقی سان لے گئی سرکار میری ہوں جدو باہر ادھر ایک بگیال پی گیا دوا ادھر پی گیا تریا ادھر پی گیا مروڑ مرو سٹی آن بکری آن تو سویرے اخبار گینگ ریپ ہو گئی گینگ ریپ ہو گئی بکریوں کے ساتھ ہوں نہ مراد اکل والے ہوں تو نہ سوچ بھائی آزاد بگیارا کام ہے بکری کی خیر تے صرف ویل چاہیے سی جی اندر بیٹھی تو ساڈا تو پنجا نہیں اپڑتا یہ باہر نکلے گی گیا پیسہ روڑا گے ہوں انہوں نے یہ بھی آخ لو پیدل یہ بھی آدھا جی واقعی جی تعلیم تو ایسی ہونی چاہیے جس بک آزادی تو ہونی چاہیے نا یہ مال بھی بڑے ظالم ہے ظلم کرتے ہیں کہتے ہیں اندر بھاؤ اندر باؤ نہیں تو جب آ جائے عزت سے پھر بند کر دیے پھر ہوں آ گیا کلاشن کو کلا سڑکو ہاں شہید ہوئے تیرے دینے مستفا کی اقل ہوتی نا تو تو جی میں خاتون نے جنت اندر رہ کے محفوظ رہی ہے میری بیٹی بھی یہ محفوظ رہے گی پر کو مکلو جو پیدل ہو گئی ادھر آدھے بشانہ موڈے نال موڈا رات روزانہ اخبار پڑھنا کدی اخبار نو گسے نال پاڑیا ایمان نال دس میں گل کر لگا کسی نے میں آخا یار تیری تھی دے موڈے نال موڈا رلا کے میں چلا اس میں معاف کرنا بولو تو صحیح نہ اس آخر ہے ہاں، موڑ بھی سانو بغیر سمجھے تیری آج کی خیال ہے کہ کبھی اخبار کے کتاباں سکول والی نہیں پاڑی وہ تو کھڑا شانہ با کی بلکہ اگلے دن آیا اخبار انگریزوں نے کہا ہم مسلمانوں کی بچیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ کریں گے ہاں۔ میں پھر آخیا تقریر میں آخیا مسلم ہال جیوا بیٹھا انگریز تے تیری عزت تے خصوصی نگاہ رکھی کرا عزت سے خالی کوئی تک چکا ویسے کیا گولی مار وہ خصوصی کھڑا ہے ہالے بھی جی انہیں بیٹھا کیوں ماما لگتا سا بولو تو سی سڈیا بچیاں کا نانا لگتا اس کنجر پوچھ تین سڈیا تیا پیار پہ چل گیا خصوصی یہ ہے نہیں وہ بھیڑیا چاہتا ہے مسلمان کی عزت گھر میں رہے گی تو محفوظ رہے گی پہنچ سکے گا اس کی عزت کو سڑکوں پر لاؤ اس کی عزت کو فیکٹری میں لاؤ اس کی عزت کو بسوں میں لاؤ اس کی عزت کو ہوٹلوں میں لاؤ تاکہ ہم جائیں ہمارے اوپر پھول نشاور کرے یہ کیا ہے جی یہ ہمارے مسلمان لڑکی تنخواہ لے رہی ہے ہوٹل سے ہوٹل میں جب انگریز آتے ہیں تو ان پر پھول نشاور کرتی ہے ایمان نار دس اکڑوں کام کر دو بولتے سنو اج جرائم عام روزانہ قتل دیا واردات عزت فروشی دے دھندے تھان تھان تے کیوں جی میں جرائم انگریزوں دے ملک چ وہ جرائم اتو ضرور کیوں کہ جدو ایک کیسٹ تو دوسری کیسٹ کریے جیڑی ماسٹر کیسٹ گل ہوے گی وہ کاپی انگریزوں اگریزاں اما اتنے جیڑی تباہی پھری پی ہے تیرے ملک دے اندر انہیں سکون آن دینا ہاں! جب نقل کرے گا میرے مستفا دے صحابہ دی تو آپ چین دے سکون اقل دے قرار چھڑتے نو بھی وہی کچھ مل جائے گا مسلمان اصا جیویں جیویں خدا دی قسم حضور دی زندگی تو دور پہ ہونے ہیں انگریزوں دی زندگی دے نیڑے پہ ہونے ہیں سمجھ لیا اصا اقل تو دنائی تو فکر تو فارغ ہونے پہ اور جنہ مستفا کریم درنگ چرنگے کے جاؤں گے حضور دے دین چاہوں گے اونی ساری عقل اونی سا نفا نقصان سمجھ آئے گا دعا کرو اللہ لا شریک مولا صدقہ مدینے دے تاجدار دا سانو اپنا نفع نقصان سمجھنے دی توفیق کتا فرما سانو مدنی آقا دے دین دے رنگ چرجیچن دی توفیق کتا فرما کچھ سوالات نے ہمارے گاؤں کے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی اور سبھی سات ماہ گزرنے کے اس نے دوبارہ نکاح کر لیا ہے کیا یہ جائز ہے یا نجائز ہے فتوا نیا بتاؤں کہ پرانا نیا فتوا تو یہ ہے نئے دور کا کہ بوائے فرینڈ چل رہا ہے تیری لوڑ نہ نکاح کی لوڑ نہ تلاق کی لوڑ <laughs> ترقی جو ہوگی ترقی یافتہ علاقے جڑے نا انہیں نے نکاح پتہ کم ہوں کڑی منڈا مہینہ دو مہینے مری تر جاتے ہیں پسند آ گیا تو نکاح ہو گیا ورنہ نہیں یہ بوائے فرینڈ چلن دیا امریکہ چ نہیں ہوں نکاح اتنے ضرور ہوں گے استادہ کی پیروی مڑ شگر کرنی ہوں اسلام دے تر طلاقوں تو بعد نکاح نہیں ہو سکتا یہ جو کچھ کرن ڈے وہ حرام کرن ڈے انہوں کا فرد بنتا فوری وکھرے ہو جا لیکن اس کون چلائے گا کون عمل کرے گا جس کی وجہ سے ہمارے محلوں کو مسئلہ یہ ہے کہ امام مسجد کو ہم برا کہتے ہیں اور اس کے پیچھے ہم بعض جماعت نماز بھی ادا کرتے ہیں بعد میں کچھ لوگ جماعت کے بعد الگ نماز ادا کرتے ہیں کیا یہ درست ہے اگر درست ہے تو ہماری پریشانی دور کریں ایک امام مسجد کو ہم برا کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ہم بعض جماعت نماز بھی ادا کرتے ہیں سارے مولوی ہمیں پہرا ساری دہائی آٹھ بجے مول نماز پڑھی کھڑے جائے پہرا آخر نماز پیچھے نہیں ہونی ساری قوم آدھی ہے مولوی مر جان کے سکون ہو جائے سارے مولوی کا رگڑا پٹ کے تو فتوا ایک مولوی کا پوچھا جڑا بندہ امام مسجد تے اعتراض کرتا ہے کسی شرعی عذر دی وجہ نہ کوئی شرح کے خلاف وہ کام پھر وہ نماز جو وکری پڑھتا ہے وہ بندہ شرح کے اندر جرم نہیں کرتا جی ایسے شرح تو علاوہ آخر جی امام صاحب جہا نا اصا اس واسطے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جڑے امام سان حکے تو اگ نہیں کر دینا تو مڑ یہ کوئی اگر نہیں ساری گل نہیں منتا اچھا تو پھر پہلا ہی سوال اسی موضوع پر محمد بن قاسم نے بدل مسلمان شکر پر لشکر کے آدھار پر پاکستان میں نہیں پورے پنجاب میں آپ اپنے شاید لاہور سے اس بات تعلیم کا خاتمہ کر دیں یہ بڑا لمبا چوڑا سوال ہے کہ جس بیلی نے کیتا ہے اے پرچا جنہیں کلیا ہے میں تقریر تو بعد فارغ ہوا گا میرے بیٹھ کے تسلی بخش گفتگو کر سکتا ہے حاجی محمد یوسف صاحب کے گھر کے اندر ایک خطیب کا کہنا ہے کہ امامت کے لیے تیرہ شرط ہے اس میں داڑھی والی شرط نہیں ہے آپ وزاد فرمائے کہ داڑھی منڈا جائے داڑھی تو امامت کے قابل آج نہیں ہے شرطیں اور ہوتی ہیں واجبات اور ہوتے ہیں فرض اور ہوتے ہیں محفل میں تالی مارنا جائز ہے ناجائز ہے تالی مارنا کافروں کا کام ہے قوم لوت تاڑیاں مار دی سی یا ابو جہل ہو رہی جدو کعبے کا تباف کرتے سن دے آمن تو پہلا تو اس لیے تاڑیاں مار کے طواف کرتے سن جیب پر اسٹیکر لگانا جائز ہے یا نہیں ٹھیک ہے یا نہیں اسٹیکر کس طرح نے انگلش اسٹیکر کوئی جائز نہیں جس مقتدی کے گھر میں ٹی وی اس کی نماز ہو جاتی ہے پہلا امام اور مقتدی آیا کرا جی یہ پوچھنا بڑے استاد بیٹھے ہاں، یہ مقتدی امام سارے ایک جائے پہ ایک آدمی اپنی بیوی سے اچھا مسئلہ کسی بندے پوچھا ہے یہ آخنا طلاق کا مسئلہ کسی بندے پوچھا ہے اپنے بارے انہیں انہوں چاہیے وہ سوال اس طرح سوال جہا غیر واضح جا ہے تلاق کے بارے لکھے بھی میں طلاق دیتی ہے کی لفظ آخے نے اس تو بعد پھر مفتی بس کچھ نہیں اس جلسے کا فقیر اعلان نہیں کر سکتا کرو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمایا من سکون نہ لنگر لو آخر دعوا نہ سن میں بندہ ناچیز افایا حد واسطے حاضر ہوا بجائے اس کے کہ میں بخار تکلیف نال دس پندرہ دن تو سا حاجی صاحب کی دعوت میں وعدہ وفا کرنے واسطے حاضر خدمت ہوا ہاں جی تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ بھائی نام لکھا آئے کوئی نہ فوجیاں نے گرم کیتا ظلم دا بازار میں تو ٹر جاگا مڑ ظلم پینا مفتیا نے کرام آپ کو ایجنڈا کے لیے کہا ہے تنظیم المدارے سالے سارے کٹھے ہو کے ہوں میرے نال مناظر تیار ہو مناظرت میں کرنا کوئی نہیں میں مجادلہ آخنا مناظرہ آخنا کفرے کیونکہ مناظرہ ہوں کہ جدو کسی گل صحیح درست بارے معلوم نہ ہوئے تو مشورہ کرو حق معلوم کرنے واسطے تو میں حق دوبارہ یقین ہے اور تنظیم اس کو یقین ہے اس واسطے میں مناظرہ نہیں مجادلہ کرنا جاد الحمدلتی ہے یا احسن احسن طریقے بئی مانا مجادلہ ہونا ہے اور میں تاریخ سارا شرط وغیرہ طے ہو گئی تاریخ ہوں طے ہو جانی ہے میں ہوں جلیا جی ان شاء اللہ جمعے تاریخ طے ہو جانی ہے صحیح دسا دگے ہونا پروفیسر جہا ہے ہاں جی ان کی خدمت سب انہیں کرانی اپنی تال اندر مان کار ہو گئے ان شاء اللہ تو فقیر چشتی رب کی مدد نال جب یہاں سے تو تے کو آ جا سن تو آپ دیکھ لیا جو سن لیا جو بنتا عورتیں آتی ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ گفتگو کرنا جائز ہے یہ نہیں ہے لیکن ہم لوگ عورتوں کے پردے کے حق میں ہیں اور سکول اور کالج کی تعلیم کو کفر سمجھتے ہیں لوگوں کا اعتراض ہے گل یہ سی اس لیے حلال روزی جڑی پوری ہے نا وہ تو بڑی مشکل ہوئی گڑی ایمان تک اکھ بچا بڑی اور ہاں جی باقی گل یہ بھائی یہ بخت والی قوم ساری اتنے تک پہنچ گئی ہے کہ رن رن جتی لا دے تو تو آدھی مجھے پسند ہی نہیں بزرگ فرما نے کمی نہیں رن کی نشانی ہوں وہ مرد کی خریدی شاید پسند نہیں کرتی کیوں آدھی کہ پسند کر لی تو مڑ میں جاسا وہ چنگی بھی لے جائے گا تو اترا خطرا نہ مراجا میرے تک تو الٹا ویلا کٹا لگ گیا شہ لیا لیا کپڑا بہت میں آپ ہی جانی ہوں ہوں رنا بابا ہر تھانے ہوں باقی گل یہ گلت نال انج دیا گلیں کرے نا بندہ اج تے دور ہو ہوگاہ ودیا کھڑا ہے تو جے کوئی آ بھی ہے بخت والی تو کرخت لہجے چ بولیا جی اندر تے نظر اپنیا بچاؤ تھلے رکھو نگاہ وہ ویکو ہی نا پر ہوں کون میں یہ میں کی دسا میں یہ نہیں بچ بچن بچن والی گل کو نہیں آج کے اس روحانی اجتماع کی ریکارڈنگ خان محمد چشتی سے حاصل کریں آف محل سی موضوع مت کھچی تو فون نمبر صفر تین سو ایک چوہتر پچونجا نو سو بائی مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کے تمام موضوع حاصل کریں بولی دی بول بولی دی بول تکڑی دل دی نے کیا پاکی تکڑی دل دی پا کے بد ملا تول بولی اللہ جی بول بولی اللہ جی بول بولی اللہ جی بول بولی اللہ جی بول نہ کر گلا چپ کر چلیا گل کر کے نہ کر گلا چپ کر جھلیا گل کر کے ایتھے کم نہیں آنا تیرا رونا تے ظالم سکولی وین دبیری ظالم سکولی نا دل دے دکھڑے کھول بولی اللہ دی بول بولی اللہ دی بول نال خدا دے کامل مرشد بندیاں دے دل جوڑے نال خدا دے کامل مرشد بندیاں دے دل جوڑے نکلے ہون جو تیر کمانو نال اشارے موڑے قسم خدا دی کی دساں شان ولی دی قسم خدا دی کی دساں شان ولی دی نئے حد پھول بولیے اللہ دی بول بولیے اللہ دی بول بول